جی کل آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا تھا میں نے کل آپ لوگوں کے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ یہ جو سوالات تھے ان کو آپ نے حل کرنا تھا اور آج آپ کا سسٹم کا ٹیسٹ بھی ہونا تھا سوال نمبر چھ تنب نان اس کا اردو میں ترجمہ کریں لج تنب نان اردو میں ترجمہ کریں تنب نان ترجمہ کر دینا ایک تانا بھائی تانی یعنی وہ ہاں ضرور ضرور پرہیز کریں گی وہ سب عورتیں جی آگے چلیے لتا علامہ لتا علامہ لتا علامہ ترجمہ کریں اردو میں لتا علامہ ہوں ضرور ضرور جانو گے تم سب مت لنس ماننا لنانا اردو میں ترجمہ کریں لنس ماننا ضرور ضرور سنیں گے ہم آگے لتا رکنا لتا رکنہ سے پہلے زمار ہے بٹ ہم قیات کو چھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں ہاں، لطت ترک ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مت آگے چلیے سوال نمبر سات اردو جملوں کا عربی میں السلام علیکم السلام دیکھیے وائس اوکے دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے وائس اوکے معذرت میں آج کل کے اس کو بھی کروایا چیک بھی کروایا تھا کر رہا ہے یہ بتائیے وائس اوکے دیکھیے اوکے آپ اب اس کو لے جائیں خود ہی اب مائک لے رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے یا اوکے ہے میں پھر دوبارہ وہ کرتا ہوں سائن آؤٹ کر کے پھر دوبارہ آتا ہوں السلام علیکم ہوتی ہم ضرور ضرور لکھیں گے ہم ضرور ضرور لکھیں گے ہم ضرور ضرور لکھیں گے آگے وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے منا یمنا ہوتا ہے لیم نان لیم نان لیم نان تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی تم سب تم عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی اس یا یہی چاہیے پرہیز کرنا تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی عورتیں آگے نا سب نان آنا چاہیے نان لنج تنب نان لنج تنب اس ٹائم سے اچھا جی لطج سب اچھا، عورتیں ضرور پرہیز کرو گی لطج تنب نان لطج تنب نان نان رکھی گئے وہ سب مت ضرور ضرور جائیں گے زہاب یا صابو ذہاب یا صابو وہ سب مت ضرور ضرور جائیں گے ہاں لئے نون سکیلا سے پہلے آنا چاہیے ٹھیک ہے لیا لئے زہاب یا صابو ہوتا ہے جانا لیا لئے تم دونوں عورتیں ضرور ضرور سنو گی تم دونوں عورتیں سمیا یسما سننا سمیا یس سناؤ تم دو عورتیں تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی ہاں، کون سا آئے گا بھائی تم دو عورتیں لنسما کیسے ہو سکتا ہے آنی چاہیے تم دو عورتیں لتسمان لتسمان وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی رکا یت رکو ہوتا ہے چھوڑنا یت رکھو چھوڑا جانا یت رکھو یت رکھو یت رکھو وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی میں جھوم کا ہے میں بتا رہا ہوں وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی ہاں بتائیے وہ ایک اور ضرور ضرور چھوڑی جائے گی جی وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی لتو تھرا کرنا لتو ترک کرنا وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی لطف تھرا کرنا میں ایک مت ضرور ضرور سنوں گا میں ایک مرد ضرور ضرور سنوں گا میں ایک مرد لسما انا کیا انا میں ایک مرد ضرور ضرور سنوں گا انا وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی نام آنا چاہیے تو وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی تو کیا آئے گا لیا سب عورتیں تو وہ سب ہوتے ہیں غائب کا سیگے تو یہ نان نان اچھا یہ اس ماننا کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ میں ایک مرد ضرور ضرور سنوں گا تو متکلم کے سیگے کے شروع میں ہمیشہ آتا آسمان تو آتی تھی یا تو مونس کے شروع میں آتی تھی یا اگر مذکر کے ساتھ آئے تو وہ حاضر کے شروع میں آتی ہے تا تا یا تو غائب اور حاضر کے سیکھوں میں آتی ہے تا تا جو آتی تھی غائب اور حاضر مونس کے یہ دیکھیے وہ سب عورتیں چاہیے میں ایک مان وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی لہر دھب نان لہر دھب نان ہو گیا جی فصل نمبر پانچ ہے امر کی گردان یہ کیسے چلے گی اس کے اندر کیا ہوگا آپ نے ہوگا آپ نے غائب کے سیکھے غائب اور متکلم کو اکٹھا کرنا ہے اور جو حاضر کے سیکھے ان کو علادہ کرنا ہے اس میں تھوڑی سی ذرا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی غائب اور جو متکلم والے سیکھے اکٹھے ہو جائیں گے اور جو حاضر والے سیگے ان کو علادہ کرنا ہوگا تو چودہ سیگے ہوتے ہیں نا چودہ سیگے ان میں سے ہم آٹھ سیگے ایک جگہ کس طرح یاد کریں گے اور چھ سیگے لگا یاد کریں گے بتاتا ہوں دیکھیں کیسے کریں گے مجھے آپ گا دیکھتے جائیں غائب اور متکلیم والے سیگے آپ نے یاد کرنے ہیں اور حاضر والے ارادہ کریں گے کیسے کریں گے دیکھیں امر معروف کی گردان میں کرنا اوپر سے نیچے آ رہا ہوں بڑی آواز سننا آپ لوگوں نے امر معروف کی گردان ہے لیفل لیفلا لیفلو لیفل لیفلا لیفلنا اب چھ سیگے آپ نے چھوڑ دینے ہیں چھ کے فون چھوڑ دیں افل افلا افلو افلی افلا یہ چھ سیگے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ فوراً چلے جائیں کسی طرف باہر متکلم والے سیگے کی طرف باہر والا لیفل اور پھر آگے لینا فال اور پھر لینا اور لینفن دیکھیے دوبارہ امر معروف لیفن لینفن ہو جائے گا آپ سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں تو آپ کہیں گے امر غائب معروف نام اس کا کیا دیں گے امر غائب معروف غائب متکلم اسی کے اندر شامل ہے شامل ہے بس غائب کہہ دیں گے آپ سیدھی بات ہے آپ بس غائب کہہ دیں امر غائب معروف کیا ہوگا لیفل لیفلا لیفلو لتفل لتفلا لیفلنا لیفل لنفل مجھول کیسے یاد کریں گے لیفل لیفلا لیفلو لتفل لتفلا لیفلنا لیفل لنفل ٹھیک ہے جی اس طرح یاد ہوگی آپ نے ابھی آٹھ سے یہ یاد کرنی دوبارہ دیکھیے امر غائب لی پلا لی فلو پلالیب لیو پل یو فلاں تو پلے تو پلا لے پل نہ لی نگلے ہے امر معروف بانونے سکیلا تو آپ کہیں گے امر غائب معروف بانونے سکیلا اگلی گردان کون سی ہے امر غائب معروف بانونے سکیلا کریں گے لیا لیا وہ یاد کرنے ہیں باقی کرنے ہیں لیکن میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں گردان کو اگر آپ اکٹھے یاد کریں گے نا چودہ تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے یاد کرنے کے نا گڑبڑ ہوتی ہے تو آٹھ اور چھ کے ہم دو دو اس کو دو دو گردانے بنا رہے ہیں ایک ہی گردان کو دو گردانے بنا رہے ہیں لیکن ساری پہلے غائب والی میں کروا رہا ہوں ساری کے لیے غائب والی حاضر والی بات میں کریں گے تو امر غائب معروف اور نون سکیلا کیسے ہوگی لیا فلنا لیا فلان لیا فلنا لتا فلنا لتا فلان یہ فل نان اور پھر لیا فلنا لینا فلنا لیا فلنا لینا فلنا یہ اگر آپ نے مظاہرے قانون سکیلا والی گردان یاد کر لی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے ملتی جلتی ہے وہاں پر لام مقصور تھا لام پہ پتا تھا اور یہاں پر کیا ہے لام مقصور ہے اگر لام مقصور ہوگا تو کیا ہوگی امر ہوگی امرون سکینہ ہوگا اور اگر لام پہ پتہ ہوگا تو کیا ہوگا مظاہرے قانون سکیلا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیے نا یہاں پہ تھا لو فلنا لو فلنا تھا یہاں پہ کیا لی یا فلن ہے وہاں پہ جو فلن دیکھیے تو یہاں پہ کیسے کام کریں گے لیا فلن لیا فلان لیا فلن لیا فلان لیا فلان لیا فلن لیا فلن یہاں پہ آپ فوراً اس پہ چلے جائیں گے ہماری متکلم اور جو متکلم مزدوری کرنے کریں گے بنو غائب اور متقلم کو اکٹھا کر لیں گے غائب اور متقلم کو اکٹھا کر لیں گے تو آج آپ نے یہ کام کرنا ہے آج آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کا باقی ذمہ داری یہ لگائیے گی کہ آج آپ نے اتنا یاد کرنا ہے اس کے بارے میں باقی پھر اور ہم کل کریں گے اب ناپ کا سب نکال لیجیے ناپ کا ناپ کا سبق نکال لیجیے